السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آج آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 37 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے تھری ایڈریس کوڈ کے سلسلے میں کاروائی شروع کی تھی اور وہ اس طرح کہ ہم ایک سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن اسکیم بنائیں گے جس کے ذریعے پارسنگ کے دوران ہی ہماری گرامر پروڈکشنز جو ہیں ان کے ساتھ ہم جو رولز اٹیچ کریں گے وہ ہمیں تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کر کے دیں گے اس کے سلسلے میں ہم نے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی بات کی تھی کیونکہ پروگرامنگ میں ایک لحاظ سے یہ ایک فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آپ جو بھی کمپٹیشن کرتے ہیں اس کو ٹپکلی کسی لوکیشن میں رکھتے ہیں اور پھر وہ لوکیشن جو ہے آپ بات کسی اور ایکسپریشن میں استعمال کرتے ہیں البتہ وہ کوڈ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو آپ بے شک ایٹریبیوٹ رولس کہہ لیں یا ایڈ ہاک کوڈ ایکچولی وہ زیادہ ایڈ ہاک کوڈ ہی تھا اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن ہے اس کے حوالے سے جو تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس کو ہم نے دیکھنا شروع کیا وہ اسٹیٹمنٹس میں نے آپ کو دکھائیں البتہ ان ایڈ ہاک اسٹیٹمنٹس میں جن کو اب آپ بھی بے شک کہہ لیجیے اس میں کچھ روٹینس ہمیں نظر آئیں پروگرامنگ کے حوالے سے آلموسٹ ایک تھی لک اپ اور دوسری تھی امٹ اور ایک نیو ٹیمپ والی روٹین تھی اس سلسلے میں میں نے اب سمبل ٹیبل کے حوالے سے کچھ گفتگو اجاگر کی تھی ایکچولی سمبل ٹیبل جو ہے یہ ہمارے ساتھ اسکینر کے ساتھ ہم اس کو لے کے چلے تھے پھر پارسنگ اسٹیج میں بھی ایکچولی پیچھے سمبل ٹیبل موجود تھا بے شک ہم نے شاید لیکچرز میں سمبل ٹیبل کے بارے میں اتنی ڈسکشن نہیں کی تھی البتہ اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ پروگرامنگ کے حوالے سے یا پروجیکٹ کے حوالے سے یہ جو سمبل ٹیبل ہے یہ ایک اہم ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ آپ کو آلموسٹ اسکیننگ اسٹیج سے ہی بنانا پڑا ہے اور اس کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے اب ہم نے یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے وہ ایٹریبیوٹ رولس جو ہیں یا ایڈ ہاک رولس ہم نے اسائن تو کر دیے لیکن جیسے کہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ کوئی بھی تھیوریٹیکل چیز پڑھے تو اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مثال دیکھ لیں تاکہ وہ جو ساری کاروائی ہے جو لگتی تو تھیوریٹیکل ہے وہ بالکل واضح ہو جائے میں نے ایک مثال شروع ہی کی تھی ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی لیکن چونکہ پچھلے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا تھا تو وہ ہم پچھلی دفعہ مکمل تو نہ کر سکے لیکن انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے اور پھر وہ بات جو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کی تھی کہ ہم جو کامن پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کو لے کے ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیے ہم تھری ایڈریس کوڈ کیوں کر اور کیسے جنریٹ کریں گے اور اب اس چیز کی وجہ یہ تھی کہ ایونچولی آپ کا جو پروگرام ہے وہ تو اس سنٹیکس میں ہوتا ہے جو کہ پروگرامنگ لینگویج آپ کو دیتی ہے ہم نے اب پیچھے سے آئی آر جنریٹ کرنا ہے جو کہ ایونچولی بیک اینڈ میں جائے گا اور بیک اینڈ جو ہے وہ اس سے پھر ہمارے لیے most likely assembly language code generate کرے گا میں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ بیک اینڈ میں جانے سے پہلے ٹپکلی تھری پاس کمپائلر میں ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیج آتی ہے جس میں آپٹمائزیشن کے کچھ الگریدمس اپلائی کیے جاتے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا اس کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شاید ایک نہیں دو نہیں بلکہ sometimes even twenty twenty five stages جو ہیں وہ بھی بیچ میں یعنی کہ اس میں ایک لوپ ہے وہ نظر آتا ہے وہ استعمال کی جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو کوڈ لکھا ہے سی پلس پلس میں ٹھیک ہے اس میں آپ نے بڑے اچھے الگریدمز استعمال کیے بڑے اچھے ڈیٹا اسٹرکچرز استعمال کیے لیکن آپ جب پروگرامنگ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ انٹل کے اوپر اس نے چلنا ہے ایز اے پروگرامنگ یا سیکوربل انوائرمنٹ نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ونڈوز میں چلے گا وہ لائنکس پہ چل سکتا ہے کسی اور آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکتا ہے تو ایونچلی یہ جو آرکیٹیکچر ہے مشین کا آپریٹنگ سسٹم انوائرمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ ان کی بنا پہ بھی آپ کے پروگرام کی جو افیشنسی ہے ایکسیکیوشن اینڈ اسپیس یہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے بلکہ آپ کو اب نظر آئے گا یہ ریسنٹ اناؤنسمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اب کچھ نئے جو آرکیٹیکچرز آ رہے ہیں اس میں اب یہ جو کلاک سپیڈ والا معاملہ ہے کہ بس گیگا ہرج بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ اس سے اب عموماً کمپنیز جو ہے وہ ہٹ رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس اٹامک لیول پہ جب آپ پہنچ رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ فزکس ایسی ہو گئی ہے کچھ کوانٹم افیکٹس ہیں کہ آپ یہ جو گیٹس بناتے ہیں ففٹی نینو میٹرس پہ یا اس ڈیمینشنس پہ وہاں پہ یہ کوانٹم افیکٹس کی وجہ سے اب یہ کلاک اسپیڈ زیادہ بڑھائی نہیں جا سکتی تو جو اب کاروائی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آرکیٹیکچرلی کلاک اسپیڈ کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے مشین کی جو افیشنسی ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس میں ایک طریقہ جو ایکچولی پرانا بھی ہے کہ وہاں پہ ملٹیپل یونٹس لگائے جائیں یعنی کہ پیرل پروسیسنگ کی جائے اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو کمپائلر رائٹر ہے اب جب ان نئے آرکیٹیکچر پہ کام کرے گا آل آف اے سڈن یہ جو بیک اینڈ والا معاملہ ہے یا ایون آپٹومائزیشن والا معاملہ ہے یہ اور مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب ذرا اس کو سوچئے کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ ایک پروگرام تو آپ نے ایک لکھا ہے لیکن اس نے فزیکلی ایکسیکیوٹ ہونا ہے ملٹیپل سی پی یوز پہ تو اب ذرا یہ سوچیے کہ اس پروگرام کو میں کس طرح حصوں میں ڈیوائڈ کروں کہ وہ حصے جو ہیں وہ ان ملٹیپل سی پی یوز کے اوپر چل سکیں تو پیرل کمپیٹیشن جو ہے جس میں آپ اس طرح کی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے ریزلٹس تو اس میں بڑے اچھے آتے ہیں ایفیشنسی آپ کو ملتی ہے لیکن سچی بات ہے compiler writer even as a program writer اگر آپ کے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کوڈ نے ایسے آرکیٹیکچر پہ چلنا ہے تو آپ بھی ایز اے پروگرامر اپنے کوڈ میں ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ آپ کا کوڈ جو ہے بعد میں اس انڈر لائن آرکیٹیکچر میں جو نئی فیسلٹیز ہیں ان کو استعمال کر سکتا ہے تو میں یہی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ایز اے پروگرامر بھی آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے لیکن ایز اے کمپائلر رائٹر بھی آپ کے لیے اب یہ ایک ایڈیشنل سمجھیں دقت تو نہیں میں کہوں گا لیکن ایک چیلنج ہے اور وہ چیلنج اب آپ کو کہاں پہ نظر آئے گا پارسنگ میں سنٹیکس انالیس تو بڑا آسان کام ہے وہ آپ کو آرڈر ان لاگ این یا اس قسم کے آرڈر لینئر ٹائم ٹائم یا سے ہو جائے گا لیکن آپٹمائزیشن اور اس کے بعد یہ جو بیک اینڈ پہ کوڈ جنریشن ہے یہ آل آف اے سڈن اور مشکل ہو جائے گی اور اس میں کمپلیکسٹی آ جائے گی چیلنجنگ ہو جائے گی تو یہ بھی میں آپ کو باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ آپ سمجھے کہ نیچے سے جو مرضی آرکیٹیکچر آئے جو نیا سی پی او آ جائے میں بس اپنا کمپائلر ایسے ہی بناؤں گا میں بس اسی طرح تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کروں گا نہیں آپ کو اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ جیسے یہ نئے آرکیٹیکچر آپ کو ملتے ہیں یعنی کہ آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں ملتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹلی کہیں یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی ہے نہیں پروفیشنلی آپ کو یہ مل رہا ہے تو اگر ایسا ہے تو آپ جو بھی کاروائی کرتے ہیں کمپائلنگ کے حوالے سے یا پروگرامنگ کے حوالے سے تو آپ اس آرکیٹیکچر کا فائدہ اٹھائیں لیکن اب اس کورس میں چونکہ ہم کمپائلرز کے حوالے سے ساری گفتگو کر رہے ہیں تو یہ جو باتیں اب ہم کر رہے ہیں ان میں اب ان کا بھی ذرا لحاظ کر لیجئے کہ انڈر لائن آرکیٹیکچر جو ہے اس میں جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو کیسے ایکسپلوئٹ کرنا ہے تو وہاں پہ یہ آئی آر والی بات بھی آ جاتی ہے کہ ایسے طریقے سے یہ ریپرزینٹیشن بناؤ کہ جب میں انڈر لائن آرکیٹیکچر کو دیکھوں گا تو اس وقت جو چیزیں جو فیسلٹیز میں استعمال کر سکتا ہوں وہ میں کروں کیونکہ اسے ایونچولی میرا کوڈ جو ہے وہ بہتر چلے گا خیر اب ذرا واپس پٹری پہ آتے ہیں کہ ہم نے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کو لے کے سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم بنائی تھی جس سے اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کرتے ہیں تو آئیے پہلے ہم اس مثال کو مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد جو بکیا پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کے لیے ہم یہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیمس بنائیں گے اور پھر ایونچولی جو جو آپ نے بھی کاروائی ایکچولی کرنی ہے کہ یہ جو ساری اسکیم ہے اس کو ہم اپنے کمپائلر میں ڈالیں گے یعنی کہ ہمارا وہ جو پارسر ہے اور اس میں یک کا حوالہ لے لیجئے کہ ہم یک میں ہی وہ بنا رہے ہیں تو یک میں جو گرامر آپ نے لکھی ہے اس میں وہ ایڈ ہاک رولس کے ذریعے اب ہم یہ آئی آر جنریٹ کریں گے اور ایونچولی یہ جو I R three address code generate ہوگا اس کو لے کے پھر ہم فردر اس سے اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کریں گے یہ پروجیکٹ میں بھی کرنا ہے یہ ہم ٹھیک ہے یہاں پہ کورس میں تو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا ایز اے پروجیکٹ اور یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ ہم اس میں آپٹمائزیشن والی اسٹیج جو ہے وہ فی الحال اس کورس میں نہیں لے کے آئیں گے وہ انشاءاللہ شاء آئندہ کسی کورس میں یا کسی اور گریجویٹ لیول کورس میں آپ کو یہ شاید موقع ملے کہ وہ آپٹمائزیشن کے جو معاملات ہیں ان کو بھی آپ ڈسکس کریں اور پھر ایکچولی ان کو امپلیمنٹ کریں تو آئیے پہلے وہ جو مثال ہم نے شروع کی تھی اس کو ہم مکمل کر لیں وہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ تھی B times minus C plus B times minus C یہ ایک ایکسپریشن ہے اس کا ایکچولی ہم پہلے سے اے ایس ٹی کا معاملہ ہم کر چکے ہیں یعنی کہ اس کا ہم نے اے ایس ٹی بنایا تھا تو پارسنگ کے حوالے سے تو اس میں کوئی دقت طلب بات نہیں یہاں پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اب پارسر ایکشن کے ساتھ ایٹریبیوٹس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں یعنی کہ یہ جو کالمس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہم ہم ان اے سینس اس طرح جنریٹ کریں گے کہ ہم نے پارسر کے ساتھ وہ ایکشنس لگا دیے ہیں وہ کوڈ سنپٹس لگا دیے ہیں جو کہ ہمیں یہ کوڈ کے کالم میں جو تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ ہونا ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا تو پارسر کا ایکشن جب اس اسٹیٹمنٹ پہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ اب میں نے ایک لحاظ سے وہ جو سنٹیکٹک کیٹیگریز ہیں I D times minus I D plus I D times minus I D یہ میں نے ایکچولی لگا دیے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پارسر جو ہے اس کو سنٹیکٹک کیٹیگری سے مقصد ہوتا ہے اس کو اس سے نہیں کہ وہ بی ہے وہ سی ہے وہ ایکس ہے یا وہ وائی ہے ایز لانگ ایز وہ ویریبل نیم ہے جو کہ اسکینر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آئی ڈی ہے اب یہاں پہ وہ گرامر رولس کیسے چلیں گے یہ وہ سمپل پارسنگ ہے تو اس کا اب حوالہ تو دیکھ لیجئے لیکن جو جس چیز پہ آپ نے نظر رکھنی ہوگی وہ یہ کہ کون سے ایٹریبیوٹس کمپیوٹ ہوتے ہیں اور فائنلی کب اور کب اور کون سا کوڈ جو ہے یہ تھرڈ کالم میں وہ جنریٹ ہوگا آئی ڈی کو لے کے چلیے یہ سب سے پہلے ای میں کنورٹ ہوگا اس کو میں ای ون کہہ رہا ہوں یاد رہے یہ ون ٹو والی نوٹیشن ہم نے یک میں بھی استعمال کی تھی ایٹریبیوٹ گرامرس میں بھی کی تھی تاکہ اگر ملٹیپل ایز آئیں تو کون سے ای کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کلیئر ہو جائے یہاں پہ میں ای ون کی بات کر رہا ہوں اور وہ یہ آئی ڈی جو ہے باٹم اپ پارٹس جو کہ میں کر رہا ہوں تو یہ آئی ڈی ای سے ریپلیس ہوگا اور یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ریپلیسمنٹ ہوگی کیونکہ ہم باٹم اپ پارٹس کر رہے ہیں تو یہ right most derivation in reverse ہے اب یہ جب گرامر ایکشن ہوگا کہ E goes to I D in reverse تو اس کے ساتھ ہم نے کورس نپٹ رکھا تھا کہ ای ڈاٹ پلیس جو ہے اس کو بی اسائن کر دو یہ اب آپ وہ جو ہمارے گرامر کے ساتھ رولس جو اسائن تھے وہ والی سلائڈ اگر آپ کے سامنے ہو تو اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجیے کہ اس میں ہم نے کیا یہ تھا کہ آئی ڈی ڈاٹ نیم کو لے کے ہم نے ایکچولی وہ لک اپ روٹین کال کی تھی کہ ہمیں وہ اس کا ریفرنس دے دو تو یہاں پہ دیکھیے آئی ڈی جو ایکچولی ریڈیوس ہوا ہے وہ یہ بی ہے یعنی کہ فزیکلی جو ہمارے پٹ میں جو چیز آئی ڈی ہے اس اسٹیج پہ وہ یہ بی ہے تو بی جو ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسکینر نے یا پارسر نے سمبل ٹیبل میں انسٹال کیا تھا ہیش ٹیبل اگر سمجھتے ہیں تو جہاں پہ وہ انسٹال ہوا تھا اس کا اب ریفرنس جو ہے وہ میں ای e ون کا جو ایٹریبیوٹ پلیس ہے اس میں میں اب ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس سے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے E dot place equal B اس کے معنی یہ ہوئے کہ ای e کا جو ایٹریبیوٹ پلیس ہے اس کو میں نے وہی ریفرنس سمپل ٹیبل سے لے کے دے دیا جو کہ مجھے جو ویریبل بی ہے یا آئی ڈی بی ہے اس کے لیے لک اپ سے ملا تھا اب اگر اس اسٹیپٹ uh, کو دیکھیں اس میں فی الحال کوئی کوڈ جنریٹ نہیں ہوتا سمپلی یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ سیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ امٹ اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں تھی آگے چلیے اب یہ والا آئی ڈی جو ہے یہ ای e میں کنورٹ ہوگا جو کہ میں نے یہاں پہ اب دکھایا یہ ای e ٹو بن جائے گا یہاں پہ اب کیا کاروائی ہوئی کہ ای ٹو ڈاٹ پلیس کو اب سی کا ریفرنس مل گیا کیونکہ یہاں پہ اب آئی ڈی سی ہے اگین وہی بات کہ وہ سمبل ٹیبل میں انسٹال ہوا وہاں سے لک اپ کے ذریعے مجھے اس کا ریفرنس ملا جو کہ میں نے ای e ٹو کے ایٹریبیوٹ پلیس کو دے دیا آگے چلے تو اب یہ جو مائنس ای ٹو ہے یہ ریڈیوس ہوگا پہلے کیونکہ ملٹیفکیشن بعد میں آئے گی یونری مائنس جو ہے اس کی پریسیڈنس جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن سے زیادہ ہے یہ جب ریڈیوس ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپریشن اب جو پارسنگ کے حوالے سے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ I D equals E one times E two اور پھر بکیا I D times I D minus I D جو ہے یہ ابھی باقی ہے تو اس کیس میں اب کیا ہے کہ کوڈ اب جنریٹ ہوگا ٹی ون مائنس سی اب یہ T one equal minus C دیکھیے کس وقت جنریٹ ہوا جب یہ مائنس ای ٹو جو ہے یہ ریڈیوس ہوا تھا یہ پچھلی لائن میں اس رو میں نہیں پچھلی رو میں جب یہ مائنس سی ٹو سے ای e ریڈکشن ہوئی تھی جس کی بنا پہ اب ہم یہاں پہ آئے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مائنس ای ٹو جو ہے وہ سمپلی ای ٹو سے ریپلیس ہو گیا ہے تو اب آپ اگر جا کے اس میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک امٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ نیا ٹیمپرری ایک لو یا ایکچولی یہاں پہ وہ اس کی جو پلیس ہے وہی استعمال ہو جائے گی نیو ٹیمپ اور یہاں پہ وہ ٹی ون بنے گا ٹی ون جو ہے وہ ای ٹو ڈاٹ پلیس جو ہے اس کو اسائن ہوگا اور اس میں یہ جو ای e ٹو پہلے والا ای e ٹو ہے پچھلی رو والا یہ والا ای e ٹو نہیں اس سے پچھلی رو والا وہ ایک ڈفرنٹ ای ٹو ہے اس میں جو ای ٹو ڈاٹ پلیس تھی جو کہ دیکھیے سی کو ریفر کر رہی تھی وہ اب مائنس کے ساتھ یہاں پہ ٹی ون میں اسائنمنٹ کے ذریعے چلی جائے گی یہ ٹی ون جو ہے یہ ایک ٹیمپرری ہے جو کہ سمبل ٹیبل میں ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو نوٹیشن ہم استعمال کر رہے ہیں وہ T one T two T three ہوگی البتہ یہ کہ جتنے یہ ٹیمپرریز ہیں یہ یونیک ہونے چاہیے تاکہ یہ جو ان پٹ میں یا یوزر پروگرام میں جتنے ویریبلس ہیں یا پروسیجر نیمز ہیں یا بقیہ جتنی ایسی چیزیں جو سمبل ٹیبل میں جا رہی ہیں ان کے ساتھ یہ کلیش نہ ہو ورنہ تو مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی آپ نے بھی پروگرام میں ٹی ون استعمال کر لیا میں نے بھی ٹی ون استعمال کر لیا ایز اے کمپائلر یا یہ جو اس کی بیک اینڈ والی اسٹیج ہے تو پھر کون سا ٹی ون مطلب کیا ہے کہ تمہارا ٹی ون یا میرا ٹی ون تو اس لیے یہ جو ٹیمپرریز ہیں ان کا یونیک ہونا جو ہے وہ لازمی ہے لیکن یہاں پہ سمپلی اب میں نے اس سنپٹ کو چلایا ہے جس کی بنا پہ یہ T one equal minus C ہے اب یہ کہ ٹی ون کیا ہے مائنس سی کیا ہے یہ سمپلی آپ اس سنپٹ کو دیکھ لیجیے وہاں سے وہ رولس جو ہیں یا وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کو یہ بتا دیں گی کہ کوڈ کیا جنریٹ ہوا اور اس کے ساتھ یہ ای ٹو ڈاٹ پلیس جو ہے یہ ای e ٹو اب اس رو میں یہ جو E one times E two ہے اس میں ای ٹو ریفر کو میں ریفر کر رہا ہوں کہ اس کا ڈاٹ پلیس ایٹریبیوٹ میں اب میں ٹی ون کا ریفرنس رکھوں گا اور یہ ٹی ون آف کورس میں نے سمبل ٹیبل میں انسٹال کر دیا ہوا ہے اور نیو ٹیمپ نے مجھے یہی بتایا آگے چلے تو اب پارسنگ کے حوالے سے E one times E two ہے اس کو ریڈیوس کریں گے این ای e۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے I D equals E plus I D minus I D یہاں پہ اب دوبارہ اگر آپ اس گرامر رول میں جائیں اس پروڈکشن میں جائیں تو جو کورس نپٹ ہے اس میں ایک امٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک نیا ٹیمپرری بناؤ اور اس میں بی ٹائمس اب دیکھیے ٹی ون اب یہ ٹی ون کیا چیز ہے یہ ہے ای ٹو ڈاٹ پلیس اور یہ ای ٹو ڈاٹ پلیس کہاں سے آیا یہ پچھلی رو میں ایٹریبیوٹ کالم میں دیکھیے E two dot place three one تو یہاں سے وہ ریفرنس جو ہے اب دیکھیے یہاں پہ آ رہا ہے اور وہ جو کوڈ سنپٹ کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اب مجھے یہ کوڈ دیں گے T two equals B times T one اور ساتھ یہ کہ ای ون ڈاٹ پلیس جو ہے اس کے اندر میں ٹی ٹو ڈال دوں گا کیونکہ یہ ای e ون جو ہے یہ E one times E two کو ریڈیوس کرنے کی بنا پہ یہاں پہ اب بنا ہے تو ایک لحاظ سے یہ ایٹریبیوٹس کا حساب بھی ہم رکھ رہے ہیں کہ ان ایٹریبیوٹس میں ہمیں کیا کیا ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے یعنی کہ یہ پلیس ایٹریبیوٹ اور ساتھ ساتھ جو کوڈ امٹ ہو رہا ہے وہ فی الحال میں اس کو کالم میں دکھا رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹھیک ہے اس کو میں بے شک میموری میں رکھوں بے شک میں کسی فائل پہ لکھ لوں اس سے فی الحال ہمیں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دقت ہو یا مسئلہ بعد میں پیش آئے گا لیکن یہ کہ یہ جو امٹ سے چیزیں نکل رہی ہیں ان کو ہم نے کہیں بچانا تو ضرور ہے اب آگے چلے تو یہ آئی ڈی ہے یہ ریڈیوس ہوگا تو اب اگر آگے چلیں اس سلائڈ پہ آئیں تو یہاں پہ وہ ای e ٹو آ گیا ای e ٹو پہ ابھی فی الحال کاروائی نہیں ہوگی اب یہ آئی ڈی جو ہے یہ ریڈیوس ہوگا اس نے ای e تھری بننا ہے یہاں پہ اب ای تھری ڈاٹ پہ اس کو سی ملے گا اب یہ مائنس ای تھری جب ریڈیوس ہوگا تو اب دیکھیے یہ پارسل ایکشن کی بنا پہ اب وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے ایز اف کہ ہم وہ پارس کو نیچے سے اوپر کی جانب بناتے جا رہے ہیں اور اب ہم ایکچولی روٹ کی جانب جا رہے ہیں یہاں پہ اب وہ کوڈ جنریٹ ہوگا کہ T three equals minus C اب یہ وہی بات کہ مائنس ٹی تھری کی روڈکشن جب ہوئی تھی تو اس بنا پہ یہ T three minus C statement یا کوڈ یا تھری ایڈریس کوڈ ہمیں ملا ہے اور ساتھ یہ کہ E three dot place is equal to T three وہ یہ والا ای e تھری جو اس رو میں ہے وہ والا نہیں جو پہلے تھا آگے چلے اب صاف ظاہر ہے کہ E two times E three جو ہے یہ ریڈیوس ہوگا پریسیڈنس ہے ملٹیپلیکیشن کو اوور پلس یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ جنریٹ ہوگا بی ٹائمس ٹی تھری پھر وہی بات کہ بی جو ہے وہ کہاں سے آیا وہ ای ٹو ڈاٹ پلیس سے آیا اور ٹی تھری کہاں سے آیا وہ ای تھری ڈاٹ پلیس سے آیا یہ دونوں کو میں ملٹیپلائی کر کے ایز این آپرینٹ لوں گا اور ان کو ٹی فور میں اسٹور کروں گا اور یہ ٹی فور کا ریفرنس جو ہے یہ میں ای ٹو ڈاٹ پلیس میں ڈالوں گا کیونکہ یہ اب جو ای e ٹو ہے اس میں میں نے E two times E three کا ریزلٹ اسٹور کیا ہے اب آگے چلیے کاروائی آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے E one plus E two کو میں نے ریڈیوس کیا ٹو ای e. یہاں پہ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ کوڈ نکلے گا T two plus T four کیونکہ یہاں پہ اب وہ ایڈیشن ہو رہی ہے اور فائنلی اس میں جو ایٹریبیوٹ میں نے ریکارڈ کرنا ہے وہ E one dot place equal T five ہے اور فائنلی اب اس پوری چیز کو I D equal E one اب دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ وہ فائنلی وہ جو ہماری اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی جو پروڈکشن تھی یہ سامنے آ گئی ہے آئی ڈی ایکول ایکسپریشن اس کو اب میں ایس میں ریڈیوس کروں گا اور اگر میں چاہوں تو ایس کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ اے ایکچولی آئی ڈی یہاں پہ ہے آئی ڈی اے ہے جو کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے اس کو میں ٹی فائیو اسائن کروں گا اور اگر میں ایس کو یہ ایک اور کوڈ ایٹریبیوٹ اسائن کرنا چاہوں یا جو بھی میں کوئی ایٹریبیوٹ ایس کے ساتھ رکھنا چاہوں وہ میں رکھ سکتا ہوں لیکن اب دیکھیے کہ یہ کاروائی مکمل ہو گئی اب اسی چیز کو کنسائسلی ایسے دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ہم نے اپنی سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن اسکیم میں سے گزارا اور کیا کیا کیا باٹم اپ پارسنگ کی ایٹریبیوٹس بنائے ہم نے ایٹریبیوٹس کی ویلیوز کمپیوٹ کی اور لگے ہاتھوں ہم نے تھری ایڈریس کوڈ بھی جنریٹ کر لیا اور وہ جنریشن جب ہوئی تو ہمارے پاس یہ اسٹیٹمنٹس اس سیکوینس میں آئیں گی یہ بھی نہیں ہے کہ بس ان میں اوپر نیچے جیسے بھی کرنا ہے کر دو اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں یہ پرسائز کمپٹیشن جو اوپر ایک کمپلیکس ایکسپریشن اس کو کہہ لیں کیونکہ اس میں ملٹیپل آپریشن ہو رہے ہیں ان کو میں نے one operation at a time statements میں کنورٹ کر دیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ تھری ایڈریس کوڈ کی خاصیت ہے کہ ہر اسٹیٹمنٹ میں ایک آپریشن ہوگا ملٹیپل نہیں ہوں گے پہلی میں T one equal minus C یہ ایک یونری مائنس آپریشن سمجھ لے ہیں اگلی جو ہے وہ اس میں بی ٹائمس ٹی ون ہے اینڈ سو آن یہ بقیہ ساری اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ ایز ایف کہ اس ایکسپریشن کو میں نے بریک کر دیا ہے اس آرڈر میں جس میں کہ اگر میں آپ کو کہتا کہ آپ اس کو ون ایٹ اے ٹائم کرو تو آپ بھی ایکچولی ایسے ہی کرتے کہ مائنس سی کی ویلو کو انسٹور کر لیتے ٹی ٹو کو کمپیوٹ کرتے جس میں آپ بی ٹائمس ٹی ون ڈالتے اس کے بعد ٹی تھری میں مائنس سی کرتے پھر T four B times T three کرتے ٹی فائیو میں T two plus T four کرتے سو آن یعنی کہ اس ایکسپریشن کو ان میں کرنا جو ہے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی ہے جو کہ میں بھی کرتا اب یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس کو ایکچولی اس طرح بریک کیوں کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ حوالہ کہ مشینز میں ٹپکلی آپریشن جو ہیں وہ ون ایٹ اے ٹائم ہی آپ کرتے ہیں آپ کا انسٹرکشن سیٹ جو ہے وہ ایڈ یا یا سبٹریکٹ موو یا لوڈ جو ہے وہ ایک چیز ایک وقت میں کرتا ہے یہ نہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ملٹیپلیکیشن ایڈیشن سبٹریکشن یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اکٹھا کر دو پروگرامنگ لینگویج میں ہم ایسے لکھتے ہیں لیکن جنرلی مشین جو ہے وہ اس کو اس آرڈر میں ہی ایکسیکیوٹ کرتی ہے اور یہ کہ یہ ایکسیکیوشن جو ہے یہ ہم نے اب دیکھیے ہم نے نہیں کی یہ ہم نے کمپائلر کو یہ پوری ایک اسٹیٹمنٹ دے دی اس نے آگے اس کو اسپلٹ کر کے اس ساری چیز کو بریک کر دیا ہے one operation at a time اور اب یہ ہمارے پاس یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے یہ سامنے آ گیا اچھا یہاں پہ چند ایک باتیں یہ مثال سے اب وہ جو اسٹیپ وائز پروسیجر ہے وہ اب آپ کو سمجھ آ گیا اور اب اب آپ کو اس چیز کی بھی افادیت اس کے سامنے آپ کے آگی ہوگی کہ کس طرح جیسے جیسے ہم پارسنگ کرتے ہیں یہ سات سات رولس جو ہیں یہ آٹومیٹکلی جیسے فائر ہو رہے ہیں تو ایک بڑی ایلیگنٹ سی ایک یہ اسکیم ہے کہ کس طرح ہم نے جو کاروائی سنٹیکس انالیس میں کر رہے تھے اس کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو بھی اٹیچ کر دیا اور یہ جیسے کہ آٹومیٹکلی ہماری یہ سارا کچھ اب ہو رہا ہے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر یہ اسکیم جو ہے آپ ایکوریٹ رکھیں اور اس کو پروف کر دیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ ہم ایکچولی کر سکتے ہیں تو یہ جو سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم ہے اس سے آپ یعنی کہ شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں اور ایونچولی پروف بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اسٹیٹمنٹس یا تمہارے پروگرام کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں جب ان کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو وہ ایکچولی کریکٹ ہوں گی یاد ہے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو بھی ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ کریکٹ ہو یہ نہ ہو کہ میں ادھر اسائنمنٹ کر رہا ہوں اور اس کی کمپٹیشن یہ ہے اور پیچھے جب کوڈ ایکچولی نکلا اس کے اندر معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے تو یہ لحاظ رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ ہم یہ ساری کاروائی کرتے کرتے جو پروگرام ایکچولی بنے وہ کچھ اور ہی کر رہا ہو آپ نے سارٹنگ کرنی تھی اس نے پتہ نہیں اس کا کوئی ہی پنا یا کچھ شاید ایسا بھی نہ ہو یعنی کہ اس نے بالکل معاملہ جو ہے وہ خراب کر دیا دوسری یہ بات کہ جیسے جیسے آپ یہ تھری ایڈریس کوڈ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کمپیٹیشن جو ہے نا ریپیٹ سی ہو رہی ہیں وہ جو ٹی ون مائنس سی اور پھر ٹی فور مائنس سی وہ دو ٹیمپرریز میں مائنس سی مائنس سی کو ہم نے رکھا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ ایک دفعہ جب مائنس سی کر لیا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو کیوں نہ وہ جو ٹی ون میں ویلو تھی اسی کو دوبارہ استعمال کر لو ایکچولی یہ وہ آپٹمائزیشن والی بات ہے کہ اگر آپ کوڈ میں دیکھیں بلکہ آپ کو یاد ہے کس طرح ہم نے اے ایس ٹی کو لے کے ڈیک بنا دیا تھا کہ بھئی اگر اس کے اندر کامن سبز ایکسپریشن ہے یہ بی ٹائمس مائنس سی دو دفعہ آ رہا ہے اور بیچ میں کوئی پروسیجر کال نہیں جو کہ بی اور سی کی ویلیو کو شاید چینج کر دے تو کیوں نہ ہم بی ٹائمس مائنس سی جو ہے اس کو ایک ہی دفعہ کمپیوٹ کر لیں اور اس کو دوبارہ استعمال کر لیں یہ وہ باتیں ہیں آپٹومائزیشن والی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ان چھ سات اسٹیٹمنٹس کو بالکل ایز از اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کر دوں تو آپ فوراً کہیں گے کہ اس کے اندر یہ مائنس سی والی بات اور بی ٹرمز مائنس سی والی بات یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو دو دفعہ کیا جا رہا ہے تو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں نہ وہ جو ریزلٹ اب یہاں پہ وہ ڈسٹرکٹیو والی بات کہ چونکہ ٹی ون کے اندر مائنس سی ہے یا ٹی ٹو کے اندر ایکچولی وہ سارے ایکسپریشن ہے بی ٹرمز مائنس سی تو کیوں نہ ٹی ٹو کو بچا لیا جائے کیوں اس کو ڈسٹروائے کریں وہ بعد میں استعمال ہو سکتا ہے تو یہ وہ آپٹمائزیشن والی باتیں ہیں جو کہ کمپائلرس کرتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ کمپائلرس کرتے ہیں جس کی بنا پہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی ایفیشینٹ ہوتی ہے بلکہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپٹمائزیشن کے ذریعے ابھی اور بھی کافی باتیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں ڈیڈ کوڈ ایلیمنیشن ہے اگر لوپ کے اندر آپ ایکس ایکول فائیو لکھا ہوا ہے فرسٹ ایک لوپ ہے وائل لوپ ہے جو چلتا ہے اور اس میں لکھا ہوا ایکس ایکول فائیو اب آپ سوچیں کہ بھائی لوپ کا ایکس اکول فائیو سے کیا تعلق ہے وہ لیٹ سے آئے کا لوپ ہے اور وہ ٹھیک ہے آئے استعمال ہوتا ہے لیکن ایکس اکول فائیو اگر وہ لوپ سو دفعہ چل رہا ہے تو ایکس اکول فائیو کو لوپ کے اندر رکھنے کی کیا ضرورت ہے مطلب اس کو سو دفعہ کیوں ایکسیکیوٹ کریں یا ہزار دفعہ کیوں ایکسیکیوٹ کریں یہ تو نہیں نا کہ ہر دفعہ فائیو کو ڈفرنٹ ہو جائے گا تو کیوں نہ اسٹیٹمنٹ کو باہر نکال دیں اب آپ کہیں گے کہ بھائی جس پروگرامر نے یہ اسٹیٹمنٹ اس کے اندر ڈال دی لوپ کے اندر کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ بھائی ایکس ایکول فائیو جو ہے لوپ کے اندر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے پروگرامر کو چاہیے تھا کہ وہ ایکس ایکول فائیو جو ہے اس کو وہ لوپ سے باہر نکالے لیکن فرض کریں اس نے لکھ دیا کیوں اس نے لکھا ہو گیا اب آپ ایز اے کمپائلر رائٹر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے جو کہ لوپ انویریئنٹ ہے یعنی کہ وہ لوپ کی بنا پہ چینج ہی نہیں ہوتی تو اس کو لوپ کے اندر کیوں رکھیں تو ایک آپٹومائزیشن یہ بھی ہوگی کہ یہ جو لوپ انویریئنٹ یا جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتی ان کو ہم باہر نکال دیں لوپ سے ہی باہر نکال دیں کیونکہ ایکس ایکل فائیو جو ہے وہ لوپ کے بعد میں اس کو اسائن کر دوں ایکس ایکل فائیو اور فرض کریں ایکس جو ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا اگر استعمال ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو لوپ سے پہلے رکھ دیتا ہوں اگر وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے اس کو میں لوپ کے باہر رکھ دیتا ہوں لیکن اس کو لوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو لوپ میں کیوں رہنے دیا جائے تو اب پروگرامنگ میں بھی ایسے کئی پیراڈائمس ہیں جو کہ کمپائلر جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ سینٹیکس ٹرانسلیشن سے میں کیسے یہ یہ یہ چیزیں کروں گا جو والی باتیں ہیں تو ایکچولی ایسے نہیں ہوتا وہی بار بار بات کہ آپ آئی آر کو اس فارم میں لے کے آتے ہیں جس میں یہ چیزیں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں اور ذرا یہ دیکھیے کہ ابھی یہ جو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کو میں نے ان اسٹیٹمنٹس یہ جو تھری ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹس تھی ان کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے جب کو پیش کیا انہیں کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مائنس سی ہے یہ دو دفعہ ہم کیوں کر رہے ہیں یا بی ٹائمس مائنس سی دو دفعہ ہم کیوں کر رہے ہیں ان میں سے ان کا ایک اکرنس جو اس کو نکال دو تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آیا ٹھیک ایسے بنا دیں اور اس کے بعد اس کو فردر آپٹیمائز کر لیں اینی ویز اب یہ جو کاروائی ہے اس میں دیکھیے سنٹیکس ڈائریکٹڈ کام کیا ہے اور یہ جو بکیا چیزیں بالکل سامنے نظر آتی ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور ایکچولی ایسا ہوتا ہے اور یہ بات کہ یہ صرف ایک اسٹیج نہیں وہ ملٹیپل میں آپ اس اس طرح کی کئی کرتے ہیں ہیں اور کو بلکہ لوپ میں چلاتے یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ گزر کے کر لیا بس نہیں ایکچولی پھر واپس آ جاتے ہیں اور مے بی دو تین دفعہ آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ کاروائی ابھی کافی لمبی لیکن اس وقت جس چیز کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح پروڈکشن رولز کے ساتھ ہم نے ایڈ ہاک رولس کچھ لگائے اور دوران ٹرانسلیشن یا دوران سنٹیکس کے جس میں ہم باٹم اپ پارسنگ کر رہے ہیں یہ اسٹیٹمنٹس یعنی کہ یہ جو ہمارے ایکچوئل آئی آر ہے یہ بننا شروع ہو گیا ہے یہ تھری ایڈریس کوڈ ہے اس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم اے ایس ٹی بھی بنا پائے تھے اے ایس ٹی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئی آر ہے اگر ہم وہ چاہتے تو وہ بھی بن جائے گا تو اب ہم کریں گے یہ کہ یہی جو اسٹریٹجی ہے اس کو اب ہم بکیا جو پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں جو کہ ٹپکلی آپ کو نظر آتے ہیں اگر میں آپ کو آپ سے کہوں کہ لینگویج کی گرامر آپ لکھے تو اس میں کیا رولس ہوں گے اس میں آپ کہیں گے اف کا رول کوئی ہوگا پروڈکشن ہوگی S to sum of statement اس طرح وائل یا لوپنگ اسٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو کنٹرول اسٹرکچرز کہتے ہیں پروسیجر کالز ہوتی ہیں اور پھر آپ اور بھی کانسٹرکٹ سوچ سکتے ہیں ڈیکلریشنس کا بھی ہے یہ کلاس کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سارے پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں اور ایز اے کمپائلر رائٹر اب آپ نے ان کو ٹیکل کرنا ہے تو ہم بھی اب یہی کریں گے جو بکیا اس لیکچر میں اور آئندہ لیکچر میں کہ کافی جو کامن پروگرامنگ ہیں ان کو لے کے ہم یہ سنٹیکس ٹرانسلیشن اسکیم بنائیں گے اور پھر جب ان کو ہم بالکل اکٹھا کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جتنا بڑا مرضی پروگرام ہو اس میں جو مرضی ہو ہم اس کو پارسل کو حوالے کرتے ہیں اور ادھر سے یہ تھری ایڈریس کوڈ نکل آتا ہے اور اگر آپ میں آپ سے کہوں نا کہ ذرا ہاتھ سے کرو تو آپ کے لیے وہ ہاتھ سے کرنا بھی دقت طلب ہو جائے گا جو کہ اب یہ آپ کا پارسر جو آپ نے بنایا ہے بڑے آرام سے وہ یہ ساری کاروائی کر لے گا اچھا اب ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے اس کو ایڈمٹ تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کو ہم کیسے ریکارڈ کیسے کریں کہاں رکھیں کس فارم میں رکھیں کیونکہ اس سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے فردر پروسیسنگ کرنی ہے آپٹمائزیشن کے حوالے سے بھی اور کوڈ جنریشن کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ گفتگو جو ہے وہ ہے ریپرزینٹنگ لینئر کوڈس یہ جو ہم تھری ایڈریس کوڈ ہے یہ لینئر کوڈ کی ایک فارم ہے ٹری لائک کوڈ جو تھا اس میں ٹھیک ہے ہم گراف بنا لیتے ہیں گراف ڈیٹا اسٹرکچر تو ہمیں پتا ہے ان کو ہم کیسے کریں اب تھوڑی سی اس کے بارے میں دیکھ لیجیے کہ the three address codes are often implement as a set of quadruples اب یہاں پہ تھری تو ہو گیا تین کا ٹرائی لیکن کوڈ والی بات جو ہے وہ ہے چار کی جیسے کوڈر لیٹرل ہوتا ہے چار سائڈ فگر کوڈروپلس یہ وہ ٹپلز والی بات کچھ آ رہی ہے کہ ہم اس کو ٹپلز بنائیں گے لیکن وہ کوڈ ہوگی یعنی کہ اس میں چار چیزیں ہوں گی اور وہ چار چیزیں کیا ہیں each quadruple has four an operator to operands اور may be sources and a destination تو اب یہ دیکھیے وہ چار چیزیں بنتی ہیں جو کہ ایکچولی تھری ایڈریس کوڈ میں موجود ہے اس میں تھا تھری ایڈریسز تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک ایڈیشنل یہ جو آپریٹر کو یاد رکھنا ہے اس کو لے کے اور دو آپرینس کو لے کے اور ایک ڈیسٹینیشن کو لے کے یہ بنی چار چیزیں ان چار چیزوں کو اگر ہم ریکارڈ کر لیں تو ہر تھری ایڈریس کوڈ جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کمپلیٹلی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے کہ each quadruple has four fields اور اگر آپ سوچ رہے ہیں تو میں اس کا ایک کلاس بنا دیتا ہوں ایک کوڈروپل کلاس بنا لیتا ہوں اس کا ہر آبجیکٹ جو ہے اس میں یہ چار چیزیں ہوں گی این آپریٹر دو آپرینٹ اور ایک ڈیسٹینیشن اور یقیناً بعد میں آپ دیکھیں گے پروجیکٹ میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے یا یہ کہ ایک بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے یہ کہ آپ اس کو ایسے بنا لیں اچھا اب اس کی ذرا امپلیمنٹیشن دیکھ لیجئے کہ اگر اس کو میں سمپل ارے میں رکھنا چاہتا ہوں تو ارے میں میں نے چار چیزیں ہر تھری ایڈریس کوڈ کی جو لائن ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے یاد رکھنی ہے جس کو میں ٹارگیٹ یا ریزلٹ کہوں گا اس میں آپریٹر ہوگا جس کو میں آپ کہہ رہا ہوں آرگ ون اور آرگ ٹو یہ وہ سورسز ہیں یا جو آپرینٹس ہیں یہ اس کے لیے ہے تو اگر یہ جو اسٹیٹمنٹس ہم جنریٹ کر رہے ہیں اس کی فرض کریں میں نے ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ٹی ون گیٹس ٹو اس میں آپ دیکھیے کیا ہے کہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ٹی ون ہے آپریٹر کیا ہے اسائنمنٹ اب یہاں پہ اسائنمنٹ جو ہے اس کا مطلب آرکیٹیکچرلی یہی ہے کہ ایک اور لوکیشن سے جو چیز ہے ڈیٹا ہے یا بٹ پیٹرن جو ہے اس کو اٹھا کے اس جگہ رکھ دو یعنی کہ یہ میموری ٹرانسفر ہے یعنی کہ اس کی کاپی بنا کے یہ وہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہے کہ سورس کو ڈسٹروائے کر دو یہ سمپلی یہ کہ سورس ایک کاپی بنا کے ٹی ون میں ڈال دو اور ٹی ون کے کانٹینٹ آف کورس ڈسٹروائے ہو جائیں گے تو اگر میں ایک رے آف کوڈروپل بناؤں اور لیٹ سے اس اسٹرکچر میں یہ چار کالمس ہیں تو میں ان کو اس طرح ریکارڈ کر سکتا ہوں کہ ٹی ٹو گیٹس وائی یہاں پہ میں سمپلی وائی کی جو ویلیو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹو میں اسٹور کر دو اسی طرح T three times T one times T two اگر میرے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ ہو کہ ٹی تھری کو اسائن کرو T one multiply by T two تو اس کو میں ایسے ریکارڈ کر سکتا ہوں کہ ٹارگیٹ جو ہے یا ڈیسٹینیشن ٹی تھری ہے اس میں آپریٹر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہے اور جو دو آپرینٹس ہیں وہ لیٹ سے ٹی ون اور ٹی ٹو ہیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے ٹی تھری میں ریزلٹ اسٹور کر دو ٹی فور میں ایکس کو ڈال دو اور اسی طرح ٹی فائیو میں T four minus T three یا جس آرڈر میں آپ یہ اس کا آر ون آر ٹو کا حساب رکھا ہے اس آرڈر میں یہ سبٹریکٹ کر کے آپ ٹی فائیو میں ڈال دو تو یہ ہے طریقہ اگر آپ نے یہ کوڈروپل جو ہیں ان کو ایز این رے اسٹور کرنا ہے یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اگر آپ کوڈروپلس کو ایز اے کلاس امپلیمنٹ کریں تو it's an array of quadruple objects تو اس کا رے ڈاٹ کا ایک ایلیمنٹ ایکچولی وہ ایک آبجیکٹ ہوگا جس میں یہ چار آگے اس کے ایٹریبیوٹس ہوں گے ان کے آپ گیٹ سیٹ میتھڈ لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اگر آپ اس کی ارے نہیں بنانا چاہتے وہ یہ وہی پرانی ڈیٹا اسٹرکچر والی بات کے بعض کیسز میں ارے اگر فکس سائز ہے تو پھر آپ کو مسئلہ پڑتا ہے کہ اگر اس کی لمٹ آپ پہنچ اس کے قریب پہنچ جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوائنٹرس کے ذریعے کر لیں اس کو کہ ہر کوڈروپل کو آپ ایک سیپریٹ آبجیکٹ میں رکھیں جس طرح کہ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ٹی ون گیٹس ٹو یہ ایک کوڈروپل ہے اس کا میں نے ایک پوائنٹر اس کو رکھ لیا اسی طرح ٹی ٹو گیٹس وائی یہ ایک اور کوڈ ہے اس کو بھی میں نے ایک پوائنٹر دے دیا اور یہ جو لیفٹ پہ سارے پوائنٹرز ہیں ان کو میں ایک ارے میں ڈال دیتا ہوں وہ ایک ارے آف پوائنٹرز ہے یہ اب آپ کاروائی کر چکے ہیں کہ آپ پوائنٹرز کی ارے کیسے بنا سکتے ہیں اس میں بھی پھر وہی لمیٹیشن ہے کہ اگر یہ ارے آف پوائنٹرز جو ہے یہ ہو ہوگی یعنی کہ اس کی اپر لمٹ سامنے آ گئی تو پھر کیا کریں گے پھر وہی بات کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لو یا آپ کو یاد ہوگا ہم لیکن لسٹ بنا لیتے ہیں یہاں پہ اب وہ ٹوٹل انڈیپینڈنس ہے کہ ہمارے پاس وہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کوڈ کوڈروپلس آ رہے ہیں یعنی کہ تھری ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو اب ان کو ہم رکھیں کہاں پہ باد وے یہ ساری کاروائی ان میموری ہو رہی ہے یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان ساروں کو میں فائل پہ لکھتا جاتا ہوں وہاں پہ فائل اگر اس کا سائز الاؤ کرتا ہے تو میں یہ کوڈ جو ہے ان پہ لکھتا جاؤں گا لیکن اگر میں ان میموری اسٹرکچر بنانا چاہوں تو لنک لسٹ اب بنا سکتا ہوں یہ بھی بڑا سمپل سا ہے کہ میں نے کوڈ روپل جو ہیں ان میں ایک یہ نیکسٹ نیکسٹ فیلڈ رکھا ہوا ہے اور ہر کوڈ روپل جو ہے وہ اپنے سے آگے والا جو کوڈروپل ہے یا کوڈ جس کو جنرلی کہا جاتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے لنک لسٹ آف کوڈ یہ اس کی ایک سمجھیں ایبریویشن ہے بجائے کوڈروپل پورا لفظ کہنے کے سمپلی کوارڈز اور آپ دیکھیں گے کہ میں بھی اسی طرح ان کو ریفر کروں گا کہ یہ ایک کوڈ ہے یہ دوسرا کوڈ ہے لیکن ایونچلی دیکھیے یہ کوارڈس جو ہیں یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ تھری ایڈریس کوڈ کو جن کو اب میں نے لنک لسٹ اسٹرکچر میں اس لیے ڈالا ہے کہ بھائی اس سے وہ جو لمیٹیشن والی بات ہے میموری میں ان چیزوں کو ریکارڈ کرنے کی وہ میں اس وہ مطلب اس سے مجھے دقت نہیں ہوگی میں جتنے مرضی کوارڈس میں اب ریکارڈ کرنا چاہوں میں وہ کر سکتا ہوں اب جو بکیا کانسٹرکٹس ہیں ان کو ہم اس طرح لیں گے کہ پہلے ہم کنٹرول اسٹرکچرز لیں گے یعنی کہ اف ایلس اور وائل اور لوپنگ اسٹرکچرز جو ہیں اور ان سے ہم دیکھیں گے کہ ہم جو پورا پروگرام ہے جنرلی جو آپ لکھتے ہیں اس پہ جو اس کی ساری سنٹیکٹک کاروائی ہوتی ہے یعنی کہ یہ اسٹیٹمنٹس آپ لے کے ڈالتے ہیں اور ٹھیک ہے شروع میں آپ کی کچھ ڈیکلریشن اسٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں یا پروسیجرس کی ہیڈنگس ہیں اور اس کے بعد وہ جو کلاس نوٹیشن uh, آپ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح پارسنگ کے دوران اس کے لیے جو بھی appropriate intermediate code three address code generate کرنا ہوگا وہ ہم کر پائیں گے البتہ کنٹرول فلو میں جانے سے پہلے ذرا ایک چیز کا لحاظ رہے ہم نے جب ایکسپریشن لیا جس کی ابھی ہم نے کافی لمبی مثال کی تھی یعنی کہ ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو ٹھیک ہے ایک آئیڈینٹیفائر تھا لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک کمپلیکس ایکسپریشن تھا یا کمپاؤنڈ ایکسپریشن تھا یعنی کہ اس کے اندر ملٹیپل آپریٹرس تھے اور وہ ساری ٹرمس کو آپس میں جوڑ رہے تھے اور ٹھیک ہے ہمیں پتا تھا کہ یہ ساری کس آرڈر میں کاروائی کرنی ہے یہ جو بات ہے کہ ہم کمپاؤنڈ اسٹرکچرز بناتے ہیں پروگرامنگ میں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہیومن ایکٹیویٹی کے زیادہ نزدیک ہے یعنی کہ وہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو یہ کہنا کہ if this condition is true do this اور if it is not true then do this یا if if if then then then else else else آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح وائل لوپ ہے کہ while certain condition is true do something اب یہ جو ڈو سم تھنگ ہے یہ پھر کمپاؤنڈ ہو سکتی ہے وہ کرلی بریس میں آپ چیزیں ڈال کے ملٹیپل اسٹیٹمنٹس ڈال دیتے ہیں وہ جو پورا بلاک ہوتا ہے تو یہ جو ایک آئیڈیا ہے کہ ہم سمپل اسٹرکچرس کو لے کے کمپاؤنڈ اسٹرکچر بناتے ہیں جن سے ہمارے پاس ایز سے ایک بڑی کنسائز نوٹیشن آ جاتی ہے کمپلیکس الگریدمس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے البتہ مشین کا معاملہ جو ہے وہ الٹ ہے اگر آپ اسمبلی لینگویج دیکھیں یا کسی مشین کا انسٹرکشن سیٹ دیکھیں تو ٹپکلی اس میں جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بڑی سمپل ہوتی ہیں آپ اس میں اس طرح نہیں سوچتے کہ بڑی کوئی اور وائل لوپ والا لمبا سا معاملہ ہوگا آپ جنرلی یہ جو میں نے آپ کو ایکسپریشن دیا تھا اس کو آپ اگر اسمبلی لینگویج میں لکھتے یا آپ کو میں ایک اسائنمنٹ دیتا کہ یہ ایک ایکسپریشن ہے اس کو اسمبلی لینگویج میں کوڈ کرو تو آپ بھی اس کو اسی طرح ملٹیپل اسٹیٹمنٹس میں کرتے ٹھیک ہے آپ اس میں وہ آپٹمائزیشن کر لیتے کہ بھائی مائنس ہی ایک دفعہ ہو گیا تو میں اس کو دوبارہ استعمال کر لوں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ انسٹرکشن سیٹ میں کمپاؤنڈنیس نہیں ہوتی ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی میں میکروز بنا سکتا ہوں اگر میں اسمبلی لینگویج جنریٹ کر رہا ہوں یا اسمبلی لینگویج میں کام کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے وہ کاروائی ہے لیکن بائی نیچر انسٹرکشن سیٹ جو ہوتا ہے وہ سمپل ہوتا ہے اور اس کو آپ بلڈ اپ کرتے ہیں بائی رائٹنگ ملٹیپل انسٹرکشن اس کی بنا پہ آپ کمپاؤنڈ کام کر سکتے ہیں ذرا اس کے بارے میں سوچیے تو کوئک سارٹ میں کہتا ہوں آپ اسمبلی لینگویج میں لکھیے یعنی کہ وہ ریکرجن کو بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے ریکرسو کوئک سارٹ آپ اسمبلی لینگویج میں لکھیں اب آپ کو وہ سی پلس پلس کوڈ یاد ہے چار لائنیں یا میں بھی چھ لائنیں یا ٹریٹورسل جو ہے اس کو آپ ذرا سوچیے کہ کیسے لکھیں گے جو کہ آپ سی پلس پلس میں یا جاوا میں تین چار اسٹیٹمنٹس میں انتہائی کنسائز نوٹیشن میں آپ لکھ لیتے ہیں لیکن اسمبلی لینگویج میں جا کے آپ کو اب ذرا یہ سوچیے کہ ریکرجن آپ کیسے کریں گے یعنی کہ وہ سارا وہ جو اسٹیک والا معاملہ ہے وہ اب آپ کو خود کرنا پڑے گا تو یہ جو آئی آر والا معاملہ یہ جو تھری ایڈریس کوڈ والا معاملہ ہے اس میں ایکچولی یہی ہوگا اب کس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک ایکسپریشن جو کمپاؤنڈ تھا اس کو ہم نے انریول کیا یعنی کہ اس کے حصے ہم نے دیکھیے بنائے کہ اس آرڈر میں ان ساری چیزوں کو کریں ون بائی ون ان کے ریزلٹس کو ہم ٹینپرز میں اسٹور کرتے جاتے ہیں اور فائنلی ہم اپنا فائنل ریزلٹ جو ہے وہ کمپوز کر لیتے ہیں تو ایک اسٹیٹمنٹ سی پلس پلس کی اس کو ہمیں تقریباً چھ سات statements three address code statements کہہ لیں یا ایون اسمبلی لینگویج کہہ لیں ایکچولی وہ اسمبلی لینگویج کے بہت قریب اب نظر آ رہا ہے ہمیں اتنی اسٹیٹمنٹس لکھنی پڑی تب جا کے وہ کاروائی ہوئی اب یہ جو بات ہے کہ کمپاؤنڈ اسٹرکچرس کو ان ریول کر کے low level three address code اب یہاں پہ وہ لو لیول والی بات بھی شاید سمجھ آتی ہے کہ اتنا کنسائز کمپاؤنڈ میکرو لیول چیز کو ہمیں اب بریک کر کے ان چھوٹے چھوٹے حصوں میں بنانا پڑتا ہے پیس مین ایٹ اے ٹائم ہمیں مشین کو دیں گے کہ ان ان چیزوں کو اس آرڈر میں کرو تب جا کے وہ فائنل چیز بنتی ہے تو یہ جو بات ہے اب ہمیں بکیا کانسٹرکٹس میں بھی کرنی پڑے گی اور اب جو ہم کاروائی کریں گے وہ فی الحال کنٹرول اسٹیٹمنٹس کی ہوگی اف وائل اور اس طرح کی چیزوں میں لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ کس طرح یہ کمپلیکس کمپاؤنڈ اسٹرکچر جو ہیں ان کو ہم نے تھری ایڈریس کوڈ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور تھری ایڈریس میں ہمارے پاس یہ اف دین ایلس نہیں ہے یہ وائل والا معاملہ نہیں ہے بالکل ویسے ہی جیسے کہ انسٹرکشن سیٹ میں ٹپکلی یہ نہیں ہوتا ہاں ٹھیک ہے کچھ کمپلیکس انسٹرکشن ہوتی ہیں لیکن جو عموماً انسٹرکشن ہوں گی وہ بڑی سمپل ہوں گی اور one thing at a time والی مینٹلٹی وہ چلتی ہے تو اب یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں کنٹرول اسٹرکچرس کی جانے میں اور جو کاروائی اب دیکھیں گے آپ اس کے پیچھے آپ کو یہ چیز محرک نظر آئے گی کہ کس طرح ہم اس کو انریول کرتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک کام کر کے ہم سارے کام جو کرنے ہیں اس کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کے وہ ہم کر پائیں گے اور اس کی بنا پہ جو بھی تھری ایڈریس کوڈ آئے گا ٹھیک ہے آئے پانچ آئے دس بیس اسٹیٹمنٹس آئے ٹھیک ہے ہم ان کو جنریٹ کریں گے اور لیکن جنریٹ کیسے کریں گے اسی پارسر سے اس کے سنٹیکس سے ہم یہ جنریشن کریں گے تو صرف ہم نے اب وہ اسکیم بنانی ہے اس کو ہم نے کوڈ سنیپٹ میں ڈال دینا ہے اور پھر ایز ایف کے وہ میجکلی وہ ساری چیز ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ باہر نکل آئے گا اب فلو آف کنٹرول اسٹیٹمنٹس میں فی الحال ہم پہلے یہ ایلس اور وائل کو دیکھتے ہیں کیونکہ ایک لحاظ سے فور لوپ جو ہے وہ بھی ایک وائل لوپ کی ایک قسم ہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح رپیٹ انٹل جو آپ کو دوسری یا ڈو وائل اسٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں تو اگر ہم ان کو اب کر پاتے ہیں تو اس کی بنا پہ ہم بے شک اگر کوئی اور اسٹیٹمنٹ کنٹرول کی کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں تو جو گرامر رولس ہم اب دیکھ رہے ہیں جو ہماری لینگویج میں ٹپکلی آپ کو ملتی ہیں کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اگر وہ اف اسٹیٹمنٹ ہے تو if expression then statement S one اس کو میں کہہ رہا ہوں یا if expression then S one else S two یا وہ اف دین ایلس والی بات ہے اور اگر یہ if if if then then then else else else والی کاروائی اگر ہوگی تو وہ ہم اس گرامر کے ذریعے سمپلی اس کو پارس کر لیں گے اور پھر یہ کہ یہ وائل لوپ جو کہ ایک لوپنگ کانسٹرکٹ ہے تو ایک لحاظ سے یہ جو اف دین ایلس ہے یہ تو ایک ون گو میں ٹرانسفر کر دیتا ہے جبکہ یہ وائل جو ہے یہ یہ ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ کئی دفعہ کنٹرول جو ہے اس کو ٹرانسفر کرے گا بار بار آپ کنڈیشن میں آئیں گے until the condition is true اور جب وہ فالس ہوگی تو پھر آپ وائل لوپ سے نکلیں گے اور یہاں پہ یہ میں لکھا ہے جیسے کہ ای e جو ہے it is a Boolean expression اور یہ جو ایسز آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو میں نے سبسکرپٹ بھی دیا ہے یہ اب اسٹیٹمنٹس ہیں تو وہی بات کہ گرامر میں یہ اسٹیٹمنٹس کیا ہو سکتی ہیں وہ یہی ہو سکتی ہیں یعنی کہ ایک اف کی جو باڈی ہے اف دین ایس ون جو ہے یہ مے بی ایس ون ایک اسائنمنٹ ہے یا مے بی ایک وائل لوپ ہے یا مے بی ایک اور اف اسٹیٹمنٹ ہے یا مے بی کوئی پروسیجر uh, کال یا بقیہ جو اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس آپ کو گرامر میں یا لینگویجز میں نظر آئیں گی وہ یہاں پہ لگتی ہیں تو اس حوالے سے یہ نہ ذہن میں رہے کہ یہ اف دین ایس کے بعد یہ جو ایس آ رہے ہیں یہ یہ کیا ہیں یہ ایکچولی یہی ایس ہے جو کہ آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے تو یہ وہ ریکرسونیس ہے لینگویج کی یا سی ایف جی کی جس کی بنا پہ پارسرز جو ہیں وہ بڑے اطمینان سے جتنا بڑا مرضی پروگرام اس کو پارس کر لیتے ہیں خیر اب ہم نے کاروائی کرنی ہے سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن اسکیم کی ان اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے اور اس میں دیکھیے اب کمپلیکسٹی کیا کیا ہے اے کمپلیکسٹی ہے ای e کی کہ یہ ای e ایکسپریشن جو ہے یہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے جتنا بڑا مرضی آپ بنا لیں یہ بولین ایکسپریشن ہے یہ اچھا خاصا بڑا ہو سکتا ہے کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے یہ اینڈ اور اور کے ذریعے ہم کئی ایکسپریشنس کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں پھر یہ کہ یہ جو ایسز ہیں یہ کیا ہو سکتے ہیں یہ خود یہی اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں یعنی کہ اگر میں ان کی جسے کہتے ہیں نا کمپلیکسٹی تو نہیں لیکن یہ جو کمپاؤنڈنیس ہے کہ کتنی چیزوں سے جڑ کے یہ سارا کچھ بنے گا اس پہ تو کوئی لمٹ نہیں یہ تو آپ جتنا مرضی بڑا پروگرام لکھ لیں تو اس چیز کو اب ہم نے انریول کرنا ہے جس کی بنا پہ تھری ایڈریس کوڈ جو ہے ان کمپلیکس یا کمپاؤنڈ کانسٹرکٹس کو ہینڈل کر لے اب وہ دیکھیے کیسے کنسیڈر دا اسٹیٹمنٹ یہ اب ایک پروگرامنگ اسٹیٹمنٹ ہے if C less than D then X equal Y plus Z else X equal Y minus Z اب یہاں پہ میں نے وہ ایگزیکٹ سی پلس پلس یا جاوا سینٹیکس تو نہیں استعمال کیا یہ میں نے دین بیچ میں ڈال دیا ہے ایک لحاظ سے یہ جو دین کلاس uh, کہہ لیں یا کی ورڈ ہے یہ ذرا زیادہ ڈسکرپٹیو ہے جیسے آپ انگلش بول رہے ہیں کہ سی اگر ڈی سے چھوٹا ہے then do this else do the other thing بجائے یہاں پہ میں کرلی بریسز ڈالوں وہ ٹھیک ہے میں سینٹیکس میں اگر کرلی بریس ڈالنا چاہوں ڈال سکتا ہوں اس سے مطلب نہیں فی الحال آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یہ اف دین ایلس والا جو کانسٹرکٹ ہے یہ کیپچر ہو رہا ہے اور دوسری یہ بات کہ میں نے گرامر ہی یہ بنائی ہے جس میں دین کی ورڈ ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ اب یہ صرف سی پلس پلس کی ڈسکشن ہے یہ ان جنرل کسی بھی اف دین ایلس کانسٹرکٹ کی ہے تو one possible three address code اب اس کو لے کے اب یہ ذرا سوچئے کہ اس میں تھری ایڈریس کوڈ کیا ہے یہ جو X equal Y plus Z ہے یا X equal Y minus Z ہے یہ تو ٹھیک ہے مجھے لگ رہی ہیں اسائنمنٹس ہیں یہ جو باقی سی لیس دین ڈی اور ایلس اور ایف اس اس کا کیا ہوگا تھری ایڈریس کوڈ لیکن ذرا اس طرح اس کو سوچئے کہ یہ کنٹرول اسٹرکچر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ X equal Y plus Z صرف اس صورت میں کرنا ہے اگر سی جو ہے وہ ڈی سے لیس دین ہے ورنہ اگر وہ گریٹر اور اکول ہے تو پھر ایکس وائی مائنس زی کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر X equal Y plus Z کر لیا ہے تو پھر X equal Y minus Z نہیں کرنا اس کے اوپر سے ایز ایف اسکپ کر جاؤ تو تھری ایڈریس کوڈ میں چونکہ یہ ایلس نہیں ہے تو ہمیں اب کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا جس کی بنا پہ ہم کچھ کو بائی پاس کریں گے اور کچھ اسٹیٹمنٹس کو ایکسیکیوٹ کر دیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی لینگویج میں ٹپکلی یہ جمپس کے ذریعے آپ کرتے ہیں اور اس میں ٹھیک ہے آپ پہلے کنڈیشن چیک کر لیتے ہیں اس کے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ دو آپرینٹس کو لے کے ان میں لیس دین ایکول وٹ ایور وہ کمپیریزن کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کمپیریزن ٹرو ہے تو جمپ کر جو ورنہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کو کر لو تو اب ذرا اس حوالے سے سوچیے کہ اگر آپ کو اسمبلی لینگویج میں یہ کرنا پڑے تو آپ کیسے کریں گے کیونکہ یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی لینگویج کے بہت قریب ہے اب ذرا اس کو دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ کو اور یہ سوچیے کہ اگر مجھے یہ اسمبلی لینگویج میں کرنا پڑے تو میں یہ کیسے کروں گا یقیناً آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں پہلے سی اور ڈی کو کمپیئر کروں گا یوزنگ اے کمپیئر انسٹرکشن اور پھر میں برانچ کر جاؤں گا اگر یہ ٹرو ہے جو کہ ایکس وائی پلس زی کو کرے گی اگر یہ فالس ہے تو پھر میں برانچ کروں گا X equal Y minus Z کے اب یہی چیز اپنے ذہن میں رکھیے اور اب یہ ذرا تھری ایڈریس کوڈ دیکھیے اس میں میں نے اب اسمبلی لینگویج تو نہیں یوز کی لیکن almost assembly language like mentality آپ کو نظر آ رہی ہے آلموسٹ سینٹیکس بھی وہی نظر آ رہا ہے اوپر میں نے ریکٹینگل میں وہ اوریجنل اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے جو کہ پروگرامنگ کانسٹرکٹ ہے اور نیچے جو ہے میں نے ایک پاسبل تھری ایڈریس کوڈ دکھایا ہے جس میں کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں لیکن ذرا اسمبلی لینگویج کے حوالے سے سوچیے کہ میں ایک کمپیئر انسٹرکشن پہلے چلاتا ہوں جو یہ کرتی ہے کہ اگر سی اور ڈی کو کمپیئر کریں لیس دین آپریٹر کے ساتھ اور اگر سی ڈی سے چھوٹا ہے تو گو ٹو یعنی کہ جمپ کر جاؤ برانچ کر جاؤ اور وہ دیکھیے میں نے کہا ہے ایل ون اور یہاں پہ وہی بات کہ آپ اسمبلی لینگویج میں اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹس کو لیبل لگا سکتے ہیں یہ آلموسٹ ویسی بات ہے تو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سی لیس دین ڈی ہے تو گو ٹو ایل ون یعنی کہ جمپ کرو برانچ کرو ایل ون اور دیکھیے ایل ون کیا ہے ایل ون کہہ رہا ہے X equal Y plus Z کر دو یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے وہ اسمبلی لینگویج اس طرح نہیں لکھی یہاں پہ میں نے وہ تھری ایڈریس کوڈ والی فارم رکھی ہے البتہ ایک ایڈیشنل کام میں نے یہ کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تھری ایڈریس کوڈ کے ساتھ میں ایک پاسبل لیبل لگا سکتا ہوں یہ ہمیں بعد میں درکار ہوگا یا یہ ہے کہ اگر یہ کوڈروپل ہم جنریٹ کر رہے ہیں تو ہر کوڈروپل کے ساتھ ایک لیبل بھی اٹیچ ہو سکتا ہے جو کہ ایک لحاظ سے اس کوڈروپل کا حصہ نہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اٹیچڈ ایٹریبیوٹ ہے خیر اب وہ جو اوپر ایلس ہم نارمل لکھتے ہیں اس کو ایز ایف اسمبلی لینگویج میں اگر کرنا پڑے تو اس کا یہ جو سلسلہ یہ دیکھیے کہ اب میں ایل ون پہ آیا X equal Y plus Z کیا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا اب میں نے یہ جو ایکس وائی مائنس زی والی بات ہے یہ کرنی تو ہے لیکن اگر میں نے X equal Y plus Z کر دیا تو مجھے اب اس کے اوپر سے جمپ کرنا ہے وہ میں کیسے کروں گا ایک what is called an unconditional jump یعنی کہ میں ایل تھری پہ جاتا ہوں اور ایل تھری فی الحال میں نے کہا کہ نو آپ ہے اچھا اب پھر ذرا واپس آئیے کہ اگر سی از لیس دین تھری فالس ہے تو میں یہ گو ٹو ایل ون تو نہیں کروں گا اب اگر یہاں پہ میں نے کچھ نہ کیا تو پھر میں ایل ون پہ آ جاؤں گا جو کہ میں نے نہیں کرنا اب یہ جو چیز میں نے نہیں کرنی اور ادھر جانا ہے جو کہ میں نے کرنا ہے یعنی کہ ایکس سیکل وائی مائنس کے لیے مجھے یہ گو ٹو ڈالنی پڑ رہی ہے برانچ انسٹرکشن انکنڈیشنل برانچ ہے تو آپ یہ بھی آپ سمجھیے کہ ہماری یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے اس کے اندر ایکچولی یہ جو کمپیریزنس ہیں یا اسمبلی لینگویج اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو وہ انسٹرکشنز دی ہیں جو کہ ہمیں کمپیریزنس دو آپرینٹس کے درمیان کر کے اس کے ساتھ ہم ایک برانچ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ اف سی از لیس دین ڈی تو گو ٹو سم وے یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کواڈ میں ہم یہ ساری چیزیں بڑے اطمینان سے انکوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر if C less than D go to L one ہے اس کو میں چار اس کے کیا حصے بنتے ہیں کہ آپریٹر جو ہے وہ لیس دین ہے آپرینٹ ون سی ہے آپرینٹ ٹو ڈی ہے اور ٹارگیٹ کیا ہے ایکچولی ایک میموری لوکیشن نہیں ایک لیبل ہے ایل ون تو اگر آپ اس طرح سوچیں کہ ہمارے کواڈز میں وہ جو چار فیلڈز ہیں اس میں اگر ٹارگیٹ جو ہے وہ ایک لیبل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس آپریٹر کا ریزلٹ جو ہے اگر وہ لیٹ سے ٹرو ہے تو برانچ کر جاؤ اس لیول پہ ادروائز اگلی اسٹیٹ میں جو بھی پروگرام میں آ رہی ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرو اور وہ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گو ٹو ایل ٹو جو کہ آپ دیکھیے کیا کرتی ہے X equal Y minus Z execute کرتی ہے جس کی بنا پہ وہ جو ایلس پارٹ ہے وہ اب ایکسیکیوٹ ہوگا تو یہ وہ بات آ رہی ہے کہ کس طرح ہم نے ایک کمپلیکس کانسٹرکٹ یہ اف دین ایلس جو ہے یہ ایکچولی کمپلیکس ایک کمپاؤنڈ اسٹرکچر ہے ٹپکلی آپ جب اس کو تھری ایڈریس کوڈ میں کریں گے تو آپ ایز اف اسمبلی لینگویج کی جانب جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو جو ایکچوئل کانسٹرکٹس ہوتے ہیں جو ایکچوئل انسٹرکشنز ہوتی ہیں اگر ان کا حوالہ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو پروگرامنگ ایسے کرنی پڑتی ہے اچھا یہاں پہ ذرا ایک میں مزے کی بات کروں کہ فورٹرین جو لینگویج تھی شروع میں جو آئی تھی فورٹرین سکسٹی سکس یا اس سے پہلے اس میں ایکچولی ایلس تھا ہی نہیں اس میں لوپس تھے ڈو لوپس تھے وائل لوپ نہیں تھا اف دین ایلس تھا ہی نہیں اور اس زمانے میں جو پروگرامنگ تھی فورٹرین میں آپ اگر اف دین ایلس کرنا ہوتا تو آپ کو exactly اس طرح گوٹوز کے ساتھ کرنی پڑتی تھی اور آئی کین اشور یو کہ وہ گوٹوز کے ساتھ جو پروگرامنگ تھی انتہائی آلموسٹ ان نیچرل لگتی تھی اور بے تحاشا لوگ جو تھے ہمیشہ اس کوستے رہتے تھے اس گوٹو کو کہ اس گوٹو نے ہماری زندگی جو ہے پروگرامنگ کے حوالے سے حرام کی ہوئی ہے کہ ایک سمپل سی بات کہ بھائی if C is less than D X equal to Y plus Z else X is equal to Y minus Z یہ میں ایسے کیوں نہیں لکھ سکتا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اتنا یہ جو معاملہ ہے گوٹوز کا یہ کروں کیونکہ آپ یہ ذرا گوٹوز والا پروگرام دیکھیے اس کو ایک نظر میں پڑھ کے مجھے بتائیں کہ کر کیا رہا ہے یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک اسمبلی لینگویج پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ یہ کر کیا رہا ہے کیا آپ اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئک سارٹ کر رہا ہے وہی پروگرام جو اگر آپ کو میں سی پلس پلس میں دکھاؤں ریکرسو دکھاؤں چار لائنوں میں آپ دیکھتے اس کو کہیں گے ہاں مجھے ایگزیکٹلی exactly پتا چل گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو یہ وہ اب وہ لو لیول لو لیس والی بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح ہم جو ہیں یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں لیکن مشینس جنرلی ہم ہیومن لائک نہیں بناتے مشینس تو ہم سمپل بناتے ہیں کیونکہ ہیومن لائک تو ہم بنا نہیں پا رہے تو مشینز ہماری سمپل ہیں ان پہ یہ سمپل گو ٹوز اور اس طرح کی چیزیں چلیں گی one thing at a time یعنی کہ ایون کمپلیکس میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹس جو ہوں گی یا کمپاؤنڈ ایکسپریشنز ہوں گے ان کو بھی ہم ون ایٹ اے ٹائم کریں گے تو جب یہ ون ایٹ اے ٹائم کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ کی کیا صورت سامنے آ رہی ہے یہ گو ٹوز ہیں جگہ جگہ وہ چھلانگیں ماری جا رہی ہیں اور اس کو ایک نظر میں پڑھ کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے جب تک کہ آپ اس کو as a machine hand execute کریں اور اس کو ان ریول کر کے ایکچولی وہ ہیومن لائک جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو واپس نکالیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی او ہو یہ تو وہ اف دین ایلس کر رہا ہے خیر اب ہم کمپائلر کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ کمپائلر کو ہم وہ اوپر والی اسٹیٹمنٹ دیں گے اور نیچے سے وہ یہ نکالے گا اور یہ نکال کے ہم اس کو اب کہہ رہے ہیں کہ کوڈروپلس میں ہم اس کو اسٹور کر لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں تو وہی اسمبلی لینگویج سامنے مجھے نظر آ رہی ہے سمپلی وہ ذرا سی انسٹرکشنس کا نام میں چینج کر دوں یہ اف سی لیس دین ڈی کو میں کمپیئر سے کر دوں یا کمپیئر لیس دین سے ریپلیس کر دوں تو یہ تو ایکچولی اسمبلی لینگویج بن گئی ہے یقیناً یہ ہوگا بعد میں کہ ہم انہی کوڈروپلس کو لے کے بڑے آرام سے سمپل سے چینجز کر کے ایکچولی اس میں سے اسمبلی لینگویج نکل آئے گی اب ذرا آگے چلیے یہاں سے اب ٹھیک ہے ہم ایل ٹو سے پھر نو آپ پہ چلے جائیں گے کیونکہ وہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوشن سیکوینس ہے لیکن یہ کہ کس طرح ہم نے اف ایلس کو انریول کر کے اب یہ low level code with go tos یا جمپس یا برانچ انسٹرکشن استعمال کر کے لیبل استعمال کر کے ہم نے یہ بنا لیا ہے جس سے ایکچولی کاروائی وہی ہو رہی ہے جو کہ افتن ایلس میں تھی اب یہاں پہ جو باتیں چند ایک ہوئی تھیں ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے کہ we will assume that a three address statement اور a quadruple can be symbolically labelled یہ وہ سمبولکلی لیبل وہی ہے جو کہ آپ اسمبلی لینگویج میں جنرلی دیکھتے ہیں جس میں آپ اسٹیٹمنٹس کو لیبل دے سکتے ہیں ہاں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آپ جمپس ایکچولی اس طرح کہہ سکتے ہیں jump three places from here یعنی کہ تھری انسٹرکشن فرام ہیئر ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ اس طرح نہیں کہتے کہ ایک اسٹیٹمنٹ پہ جاؤ جس کا لیبل یہ آپ سمپلی یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ میں ہوں یہاں سے چار اسٹیٹمنٹ جو ہے اس سے آگے چلے جاؤ and the function new level returns new symbolic level each time it is یہ اب نیو لیول ایک اور فنکشن ہے یہ ہم استعمال کریں گے اور دیکھا آپ نے کس طرح اس پروگرام میں وہ ایل ون ایل ٹو وغیرہ کاروائی ہو رہی تھی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اب درکار ہوں گی جب ہم تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کریں گے فلو آف کنٹرول اسٹیٹمنٹس کے لیے جس میں اف ایلس وائل ہے اور بالکل جیسے میں نے یہ ایلس کو انریول کیا اسی طرح وائل بھی انریول ہو جائے گی اور سو آن البتہ ہم نے چونکہ اب وہ کوڈ اسٹیٹمنٹس بنانی ہے تو ہمیں کاروائی تھوڑی سی اور کرنی پڑے گی اب چونکہ یہ کانسٹرکٹس جو ہیں یہ زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ اب ایڈیشنل آپ کو یہ گو ٹوز یہ لیبلز ان کا حساب کتاب بھی رکھنا پڑے گا ان کو جنریٹ بھی کرنا پڑے گا اور یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ کون سا کوارڈ جو ہے اس کو ہم کون سا لیبل دے رہے ہیں یہاں پہ پھر وہی ایٹریبیوٹس والی بات آئے گی کہ ہم ایکچولی ایٹریبیوٹس اسائن کریں گے اپنے سمبلس کو یہ ایلس میں یا وائل میں اور ان ایٹریبیوٹس کی بنا پہ ہم پھر یہ کوڈ جو ہے یہ جنریٹ کر پائیں گے لیکن آج کے لیکچر کا چونکہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ کاروائی انشاءاللہ میں اگلی دفعہ مکمل کروں گا میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ چیپٹر میں ریڈنگ مٹیریل میں یہ جو کاروائی ہم کر رہے ہیں اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے تاکہ اگلی دفعہ جب ہم اس کی آلموسٹ تھیوریٹیکل کاروائی کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ بعد میں ہم پھر ایگزامپلس کریں گے وہاں پہ بھی یہ بات سامنے آ جائے گی لیکن یہ کہ اس کی ایک ایک لحاظ سے تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ذرا سی لمبی ہے یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ